كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معاذ السامين الكرام ساري مخلوق کو اور زمانے کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا زمانے کا جو نظام چل رہا ہے سال مہینے ہفتے دن اور ان کی ساعتیں یہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ نے سارے سالوں کو سارے مہینوں کو سارے ہفتوں کو سارے دنوں کو سارے اوقات کو مساوی پیدا کیا برابر ہیں سب جیسے بنو آدم حضرت آدم علیہ السلاط وسلام کے اولاد نفس مخلوق ہونے میں اللہ کی اور انسان ہونے میں سب برابر ہیں یا الناس نہ خلقناکم من نہ کم منزا وجعلناکم وجا اللہ کم شوہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یہ خاندان یہ قبیلے یہ ذات پاک آپسی پہچان کے لیے ہیں ورنہ تمام انسان اللہ کے یہاں برابر سرابر ہیں کلکم بنی آدم و آدم من تراب تم تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلاۃ وسلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جیسے انسان بنو آدم سب برابر ہیں لیکن ان میں بازوں کا مقام بازوں سے بڑھا ہوا ہے حضرات انبیاء علیہم السلاط والسلام کا جو نورانی طبقہ ہے کائنات کے تمام انسان اور تمام بنو آدم میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ طبقہ ہے حضرات صحابہ کرام ہیں تابعین ہیں طب تابعین ہیں اولیاء ہیں اللہ نے عام انسانوں سے عام آدمیوں سے ان کا مقام بہت بلند کیا ہے بہت اونچا کیا ہے عام آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ نے ان کو کتنے اونچے مقام سے نوازا ہے بلکہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلاط وسلام جو بنو آدم میں انسانوں کے طبقے میں ایک ممتاز نورانی طبقہ ہے اور سب سے بلند مرتبے پر پائق ہے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تلکر رسول انہیں نبیوں میں پیغمبروں میں آپس میں مرتبے کا فرق ہے پیغمبروں میں بھی بعض پیغمبروں کا مرتبہ بڑا ہے اول العزم پیغمبر ہیں جن کا مرتبہ بہت بڑا ہے مسا علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں صاحب کتاب پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام یہ تمام پیغمبر وہ ہیں جن کا مرتبہ عام پیغمبروں سے بڑا ہے سب پیغمبر پیغمبری میں برابر ہیں لیکن فضیلتوں میں کوئی اونچا مقام اور کوئی متوسط مقام ہے ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے زمانے کو یکساں پیدا کیا اور اس کی قسم کھائی ولاسر سارے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی لیکن جیسے انسانوں میں بعض کا مقام بعض سے اونچا ہوتا ہے ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانے کے اندر بعض زمانے کا مقام اور زمانے کے مقابلے میں فضیلت والا بنایا ہے مہینوں میں اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ اس کو سعید الشہور کہا کہ مہینوں کا سردار ہے دنوں میں جمعہ کا دن ہے راتوں میں شب قدر کی رات ہے یہ رات اور یہ جمعہ کا دن اور یہ رمضان المبارک کی ساتیں یہ اللہ ہی کی مخلوق ہیں یہ زمانہ ہی ہے لیکن اللہ نے جیسے پیغمبروں کو انسانوں میں الگ مقام سے نوازا حضرت جبرائیل علیہ سلاط وسلام کو فرشتوں میں الگ مقام سے نوازا ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمانوں میں رمضان المبارک کو شب قدر کو الگ مقام سے نوازا اللہ نے ان کا مقام بہت اونچا کیا اور بہت فضیلت والا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا اور اس رات کو بنایا مہینوں کے اعتبار سے رمضان المبارک دنوں کے اعتبار سے جمعہ راتوں کے اعتبار سے شب قدر اشرے کے اعتبار سے یعنی کسی مہینے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں آپ نے سنا ہوگا رحمت والا اشرا پہلے دس دن رحمت کے اور دوسرے دس دن مغفرت کے اور تیسرے دس دن جہنم سے خلاصی کے کسی بھی مہینے کو تین اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے مہینوں میں رمضان راتوں میں شب قدر دنوں میں جمعہ اچرے کے اعتبار سے یعنی مہینے کی جو تین تقسیم ہے تین حصوں کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت قیمتی دن بنائے بہت مفید فضیلت والے برکت والے دن بنائے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذی الحجہ کی ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک کے دس دنوں کو بھی اور دس راتوں کو بھی جمعہ سارے دنوں میں افضل شب قدر ساری راتوں میں افضل رمضان سارے مہینوں میں اور اشروں میں دس دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذی حجا کی ایک تاریخ سے لے کر بقر عید تک جو اشرا آتا ہے اللہ کو یہ اشرا بے حد پسندیدہ ہے امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا قیمتی تحفہ دیا ہے اور بڑا قیمتی انعام اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے امت مسلمہ کو یہ اشرا نصیب فرمایا ہے یہ اشرا اتنا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے تیسویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ نے اس اشرے کی اہمیت کو قسم کھا کر بیان فرمایا سورہ فجر میں اللہ نے رشاد فرمایا ول فجری ولاشر قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فجر کی قسم کھائی ہے انسان قسم اگر کھاتا ہے تو گری بڑی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا ایک تو یہ ہے کہ قسم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں کھانی چاہیے من اشرا کا من اقسم علی اللہ فقط اشرا کا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا جیسے کوئی کہے کہ ماں کی قسم باپ کی قسم تیرے سر کی قسم کعبے کی قسم قرآن کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یہ حرام ہے اگر کوئی قسم کھاتا ہے غیر اللہ کی حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں وہ اوروں کو شریک ٹھہرا رہا ہے قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے ایک چیز کسی سامنے والے کو سمجھانی چاہیے کہ یہ چیز یہ رومال میرا ہے اور یہ زمین میری ہے یہ مکان میرا ہے اور سامنے والا اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں پھر سمجھاتے ہیں آپ نہیں بھائی یہ چیز میری ہے یہ مکان میرا ہے یہ روپیہ میرا ہے یہ گھڑی میری ہے یہ موبائل میرا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تو اب سمجھتے ہیں کہ یہ سامنے والا نہیں مانے گا تو آپ قسم کا سہارا لیتے ہیں اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کے میرے ہونے میں اللہ گواہ ہے دنیا دیکھے نہ دیکھے میرے ماں باپ دیکھے نہ دیکھے اور لوگ دیکھے نہ دیکھے گواہ دیکھے نہ دیکھے اللہ گواہ ہے اللہ عالم الغیبی و شہادہ ہے وہ اندھیرے میں وہ دن میں وہ رات میں وہ جلوت میں وہ خلوت میں مجمے میں تنہائی میں کہاں کوئی اور نہ ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قسم اس لیے انسان کھاتا ہے کہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے قرآن کی قسم تو اللہ کی طرح قرآن کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم تو گویا اللہ جیسے حاضر و نازر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاضر و نازر سمجھتا ہے وہ اگر ماں کی قسم کھاتا ہے باپ کی قسم کھاتا ہے حاضر و نازر ہونا اللہ کی صفت ہے اللہ کی خوبی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ حاضر و نازر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبرائیل نہ کوئی اور فرشتہ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس لیے حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ گویا تم اگر غیر اللہ کی قسم کھاؤ گے اللہ کی صفت کو چھین کر تم اس کو دے دو گے کعبے کو دے دو گے ماں کو دے دو گے باپ کو دے دو گے قسم عام طور سے نہیں کھانا چاہیے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انتیسویں بارے میں سورہ قلم کے پہلے رکوع کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے رشاد فرمایا کل مہین منا للخیر معتد عظیم یہ تمام خوبیاں بیان کی ان میں سے خوبی یہ بھی بیان کی نبی کا جو دشمن ہوتا ہے اسلام کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے آٹھانے کی چیز بیچنے کے لیے روپیے کی چیز بیچنے کے لیے اگر قسم کھائی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی توہین ہے آٹھانے کی چیز میں اللہ کا نام استعمال کرنا چاہیے یہ چھوٹی موٹی جہاں عزت کا مسئلہ ہو جان کا مسئلہ ہو ناموس کا مسئلہ ہو حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت کا مسئلہ ہو وہاں قسم کھائی جا سکتی ہے بات بات پر قسم کھانے والا قرآن شریف کہتا ہے بہت زیادہ قسم کھانے والا کمینہ صفت کا انسان ہے حدیث میں سرور کونین عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو تاجر کسی مال کو بیچے اللہ کی جھوٹی قسم کا سہارا لے کر اللہ کی اللہ کے نبی کی فرشتوں کی اور سارے مخلوق کی لانت اس میں آ جاتی ہے ہاں مال حلال ہے کپڑا حلال ہے جوتا حلال ہے برتن حلال ہے لیکن بیچتے وقت اگر اللہ کی جھوٹی قسم کا اس نے سہارا لیا اللہ کی قسم اس مال کو میں نے کسی جو ہے دام پر خریدا ہے یہ مال جو بیچ رہا ہو مارکیٹ کے اندر تمہیں اس دام میں اس قیمت میں کہیں نہیں مال مل سکتا اللہ کی قسم اس نے کہی نے فرمایا اللہ کی لانت مخلوق کی لانت تمام لانتیں اس مال میں شامل حال ہو جاتی ہیں اور یہ مال ایسے ہو جاتا ہے جیسے مال حرام ہو جاتا ہے مال حرام سور ہے مال حرام کتا ہے مال حرام فنزیر کا پیشہ اور پاخانہ ہے تو حلال مال کو اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا اور اس کی کمائی کھانے والا گویا مرے ہوئے کتے کو کھانے والا ہے مرے ہوئے سور کو کھانے والا ہے بہرحال انسان اگر قسم کھاتا ہے چھوٹی موٹی چیزوں کی قسم نہیں کھاتا جیسے کہ انسان کے اعضا ہے عام طور سے مسلمانوں میں ایک بیماری ہے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے سر چونکہ انسان کے اعضا میں عظمت والا عزو ہے اس لیے اس پر وہ ہاتھ رکھتا ہے حالانکہ یہ قسم حرام ہے تو قسم جو کھائی جاتی ہے عظمت والی چیزوں کی اللہ جو قسم کھاتے ہیں اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالی ذیل حجا کے دس دن اور ذیل حجا کی دس راتوں کی عظمت کو اللہ بیان کرنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر فجر کی قسم ہے فجر جس کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے پنج وقتہ نوازی بھی جس کے بارے میں غفلت کرتا ہے اور جس کے بارے میں سرور آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ منافق کے لیے دو نمازیں بڑی بھاری ہے آج پیغمبر موجود نہیں ہے آج جبرائیل علیہ سلا وسلام آسمان سے اللہ کا حکم لا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور منافق کو الگ کافر کو الگ اور مسلمان کو الگ کرنے کا کوئی پیمانہ اور کوئی ترازو لانے والے نہیں ہے لیکن سرور کون آخائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا پیمانہ اس امت کو دے کر چلے گئے کہ ہر نماز پڑھنے والا ہر داڑھی رکھنے والا ہر امامہ ڈالنے والا ہر تزوی کے دانے ڈھکلنے والا مومن نہیں ہے نے فرمایا فرمایا کہ دو نمازیں منافق پر بڑی بڑی بھاری ہیں منافق نماز پڑھ لیتا ہے منافق روزہ رکھ لیتا ہے منافق حج کر لیتا ہے لیکن دو نمازیں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پر بڑی بھاری ہیں آپ دیکھیں پن وقتا نماز پڑھنے والے بھی فجر کی نماز میں اٹھیں گے اذان پر ابھی دس منٹ ہے ابھی پانچ منٹ ہے یہ کہتے کہتے جو ہے جماعت کو ڈھکیل دیں گے اور گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے سرور کون عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اگر آج ہوتی یا ایسے منافق قسلت کے مسلمان جو فجر کو چھوڑ کر حال حالت جنابت میں جنابت والی گندی بیوی کے بغل کے اندر سوئے رہتے ہیں اور اٹھ کر پھر تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں آخا اگر ہوتے تو آخا نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے مسلح میں کسی اور امام کو میں کھڑا کرو اور وہ کمینے منافق خصلت کے لوگ جو زہر اثر مغرب جماعت سے مسجد میں پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے چن چن کر ایسے گھروں کی نشاندہی کرو جو منافق قسم کے مسلمان مسجد میں جماعت کو چھوڑ کر یا تو فجر پڑھتے ہی نہیں یا فجر مسجد میں چھوڑ کر گھر میں پڑھتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں کے اندر میں لکڑیاں جمع کروں اور آگ لگا دوں یہ فجر کو چھوڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے گرے ہوئے منافق قتلت کے مسلمان ہیں فجر کی نماز کو تاریخ کرنے والے آقا اگر ہوتے تو یہ طے بات تھی کہ آقا اپنے مسلح پر کسی کو کھڑا کر کر یہ وہ لوگ تھے آقا کی جلائی ہوئی آگ کر جل کر بھسم ہو جانے کے لائق تھے شکریہ ادا کرو گاندھی کا شکریہ ادا کرو پنڈت جواہر لال نہرو کا شکریہ ادا کرو مجاہدین آزادی کا سیکولرزم اور جمہوری حکومت کا کہ اس بیڑی حکومت کے سائے میں تم منافق ہو کر بھی اپنے گھروں کو آگ لگانے سے بچ رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہکائی بھی آگ سے بھاگ کر تم سپریم کورٹ کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پنا لے رہے ہو لیکن یہ پارلیمنٹ ہاؤس کب تک تمہیں پنا دے گا یہ سپریم کورٹ اور یہ جمہوری حکومت تمہیں کب تک پنا دے گی ایک وقت وہ آئے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لگائی ہوئی یہ جھلسائی ہوئی آگ کی تپش تمہارے جسموں کو پہنچے گی اور جب پہنچے گی تمہارا باپ تمہارے کام نہیں آئے گا تمہاری بیوی تمہاری کام نہیں آئے گی سو کراٹے مار کر سو اور ناک کے پاسے میں شیطان پیشاب کرتا ہے اپنی جیت باہر نکال کر نہار پیٹ بیک کافی اور بیک ٹی اور ڈاوے ہاتھ کے اندر اخبار پکڑ کر ننگی تصویریں دیکھ کر تم جو ہے شیطان کا پیشاب چاٹ کر تم زندگی زندگی گزارو لیکن آخا کی اس لگائی ہوئی اس دہکائی ہوئی اس سلگائی ہوئی آگ کی تپش جب تمہارے گھروں کو پہنچے گی تمہارے جسموں کو پہنچے گی یاد رکھ لو لکھ کر رکھ لو نہ تمہاری دولت تمہیں پنا دے گی نہ تمہارا ملک تمہیں پنا دے گا نہ تمہاری جمہوریت تمہیں پنا دے گی نہ تمہارا سیکولرزم تمہیں پنا دے گا نہ تمہارا قانون نہ تمہارا لا نہ تمہاری پولیس نہ تمہاری ملٹری تمہیں پنا دے گی یہ کیا بنا دیں گے حضرت نو علیہ سلاط و سلام ریت کے میدان میں تھے اور ان کا بیٹا جودی پہاڑ پر تھا اور کہہ رہا تھا ابا یہ کشتی ریگستان میں چلے گی یہ کشتی ریت میں چلے گی ابا کشتی تو پانی میں چلنے کے لیے ہوتی ہے ابا تو سمجھا رہے تھے میرے بیٹے اللہ کا عذاب آئے گا اللہ کی پکڑ آئے گی اللہ کا قہر آئے گا لا اليوم من امر اللہ اللہ مر رحیم تیرا باپ پیغمبر تجھے نہیں بچا سکتا نو جس نے ساڑھے نو سو برس زندگی پیغمبرانہ زندگی گزاری نموت اور رسالت کا تاج پہن کر زندگی گزاری دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی میں زندگی گزاری میرے بیٹے مان لے میں نہیں تجھے بچا سکتا خدا کا قہر آئے گا خدا کا عذاب آئے گا خدا کی پکڑ آئے گی نہیں بچا سکتا آجا میرے بیٹے آجا میری کشتی کے اندر سوار ہو جا کلیمہ پڑھ لے ایمان کو قبول کر لے بیٹے بیٹا کہہ رہا تھا ابا تم بوڑھے ہو چکے ہو تمہاری عقل کھسیا چکی ہے سٹیا چکی ہے اور تم دیوانے باتیں کر رہے ہو ابا یہاں پانی کی قلت ہے یہاں طوفان آئے گا یہاں سیلاب آئے گا اور یہاں یہ کشتی چلے گی ابا اگر بچنا ہو تو ہم جو ہے پہاڑ پر چڑھ جائیں گے ہم پہاڑ پر ہیں پانی پہاڑ کے اوپر تک نہیں آ سکتا وہ رقی میرے اللہ نے کہا کہ نو علیہ السلام السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی بات چیت ہو رہی تھی اللہ کا قہر ٹوٹ پڑا زمین سے چشمے ابل پڑے آسمان میں بادل پھٹائے تنور سے آگ کے بجائے پانی کے سوتے نکلے اور حضرت نو اور ان کے بیٹے کے درمیان یہ پانی جو ہے درمیان میں آ گیا حضرت نو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے حضرت نو کی ذات کیا ہے حضرت نو علیہ سلا تو کی شخصیت کیا ہے امام الانبیاء سرور کونین آخا آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لب جگر نور نظر جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر فرمایا بیٹی دنیا میں مانگنا ہے مال مانگ لے دولت مانگنا ہے مانگ لے روپیہ مانگنا ہے مانگ لے پیسہ مانگنا ہے مانگ لے قیامت کے لیے نیت سبحان اللہ کی ضرورت ہوگی تیرے نام اعمال کے اندر ایک اللہ کے نام کی کمی ہوگی ایک نیکی کی کمی ہوگی ایک ذرے کی کمی ہوگی میری بیٹی اللہ سے یہ نہ کہنا میرا باپ محمد تھا میرا باپ امام الانبیاء تھا میرا باپ ساقی کوثر تھا میرے آقا نے اپنی بیٹی کو فرما دیا حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کے کام نہیں آئیں گے حضرت نو اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے کون تمہارے کام آئے گا کون تمہارا ساتھ دے گا وہ اولاد جس کی غلامی میں تمہاری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہ بیوی جس کی غلامی کا تو گلے کے اندر ڈال کر تم فجر کی نماز چھوڑ رہے ہو اللہ سے ناکا توڑ رہے ہو نہیں قبرستان بھر چکے ہیں جنازے ناکافی کافی ہو چکے ہیں پوسٹ مارٹم ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کر کے لیے وقت نہیں ہے رشوتیں دے کر روپیہ دے کر پیسہ دے کر پوسٹ مارٹم جلدی وقت سے پہلے کرایا جا رہا ہے سدھر جاؤ سدھر جاؤ اللہ کا قہر آنے سے پہلے کب تک لوگوں کو کچھ کرنے کے چکر میں پڑو گے کب تک دوہری چال چلو گے کب تک منافق بنو گے میرے اللہ نے فرمایا ون فجر جس فجر کو تم چھوڑ کر منافقانہ زندگی گزارتے ہو کافرانہ زندگی گزارتے ہو میں اس فجر کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے حبیب پاک سرور کونین آخا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بارک لی امتی اے اللہ میری امت میں صبح کے وقت میں برکت عنایت فرما میرے آخا نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت کے اندر برکت کی دعائیں کی آج کا امتی کہتا ہے میرے محبوب ابو جہل نے تمہیں کیا گالیاں دی ادبا نے تمہیں کیا گالیاں دی شیوا نے تمہیں کیا گالیاں دی اور اور مکے کے کافروں اور مشرکوں نے راستے میں کون سے کاٹے ڈالے کون سا کیچڑ ڈالا کون سی اون کی اوجھڑی ڈالی دیکھو میں تمہارے اول کو فٹ بال کی طرح لات مار کر اڑاتا ہوں میں کک مار کر اڑاتا ہوں نہیں مجھے ضرورت نہیں میرا کارخانہ کافی ہے میرا مال کافی ہے میری دولت کافی ہے میری حکومت کافی ہے آج فجر کو سونے والا منافق فجر سے غفلت برتنے والا فجر کی جماعت کو چھوڑنے والا فجر کی نماز کو قضا پڑھنے والا اور جمعہ جمعہ کے درمیان ڈبکی مارنے والا کیا حدیثوں کو گالیاں دینے والا نہیں ہے کیا نبی کے قول کو ٹکرانے والا نہیں ہے کیا نبی کے اس انشاد پر کہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے کیا اس آگ میں جھلسنے والا نہیں ہے لوگوں یہ آگ تمہیں پکڑ چکی ہے اللہ کے قہر کا اللہ کے عذاب کا تم شکار ہو چکے ہو لیکن مصیبت یہ ہے کہ آدمی عذاب سے کمپرومائز کر کر چکا ہے آدمی عذاب سے مصالحت کر چکا ہے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی غلامی میں گزار رہا ہے صبح میں نکلنے والا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ کبھی سمندر کے کنارے کبھی نکلنے والے سورج کو دیکھو پوری جلال کے ساتھ پوری آب و تاب کے ساتھ پورے سرخ آگ گولوں کی طرح نکل کر وہ فجر کی نماز چھوڑنے والے منافقوں سے زبان حال سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے آئے گندے نطفے سے پیدا ہونے والے زلیل منافق مسلمان دیکھ میں کتنا بڑا سورج ہوں کتنا بڑا آگ کا گولا ہوں میرے رب نے مجھے طلوع ہونے کے لیے کہا میرے رب نے مجھے نکلنے کے لیے کہا میری مجال نہیں میری طاقت نہیں ایک سیکنڈ میں دیر سے نکلوں ایک سیکنڈ میں پہلے نکلوں اور ایک جو ہے گز اور ایک فک اور ایک انچ جگہ بدل کر نکلوں جہاں سے میرا رب نکالتا ہے جس وقت نکالتا ہے نہ جگہ بدل سکتا ہو نہ وقت بدل سکتا ہو اے کمینے منافق مسلمان نسخے گندے نطفے سے پیدا ہونے والے ہارٹ کے پیشنٹ خون کے پیشنٹ کینسر کے پیشنٹ ایڈس کے پیشنٹ سوائن فلو کے پیشنٹ اور دنیا بھر کی بیماریاں رکھنے والے ایک جھٹکے میں موت کا شکار ہونے والے تیری ہمت میں اتنا بڑا سورج ہو کر میری ہمت نہیں ہو سکی کہ میں خدا کی نافرمانی کر سکوں اس رب ذوالجلال کی نافرمانی کر سکوں اور تیری ہمت حالت جنابت میں ناپاکی میں حیض و نفاس والی گندے خون والی اور گندے بغلوں کے پسینے کی بٹو رکھنے والی ناک کے اندر گندگی کان کے اندر گندگی آنکھ کے اندر گندگی اور پیشاب کا اور شیطان کا پیشاب زبان سے نکال کر اپنے منہ سے ناک پر رکھ کر چاٹ کر سوتا ہے اگر دنیا دنیا میں کوئی ایسے ایکس رے مشین ہوتی دنیا میں کوئی ایسا موبائل ہوتا دنیا میں ایسا کوئی سینسر کیمرا ہوتا جو ان فجر کی نماز کے چھوڑنے والوں کے بارے میں وہ کیمرہ کشی کرتا میرے رب کی زد و جلالت کی قسم یہ کمینے سور کی شکل میں کتے شکل میں اپنے منہ سے زبان نکال کر ناک میں جو ہے جو پیشاب کیا تھا سنڈاس کیا تھا شیطان رات بھر بیٹھ کر اس کو چاٹتے ہوئے ان کی تصویر کا پرنٹ آؤٹ نکلے گا ان کی تصویروں میں نکلے گا یہ بیوی کا حیض چاٹ رہے ہیں یہ بیوی کا نفاس چاٹ رہے ہیں یہ بیوی کی ناک کی اور بیوی کے آنکھ کا میل یہ بیوی کے جسم کا میل یہ بیوی کے پاخانے کی جگہ سے نکلنے والا گوبر کھا رہے ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی خبر ایسا پرنٹ آؤٹ نکلے گا آپ کہیں گے حضرت ایسی باتیں نہ قرآن میں ہیں ایسی باتیں نہ حدیث میں ہیں ہیں آپ کے دیکھنے کی کمی ہے آپ کے سمجھنے کی کمی ہے آپ دین سمجھنا نہیں چاہتے آپ قرآن سمجھنا نہیں چاہتے آپ وہ شریعت لینا چاہتے ہیں جس میں داڑھی مڑوں کو جنت کی بشارت دی گئی جس میں بے نمازیوں کو حوض کوثر کے پانی کی خوشخبری دی گئی جس میں شادی کے اندر خرافات کرنے والے فضول کرنے والے شیطان کے سے پیدا ہونے والوں کو امت مسلمہ میں شامل کیا گیا نہیں یہ دھوکے دھوکے کی کی کی زندگی زندگی ہے ہے یہ خدا رب پکڑ آئے گی پتا چلے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے شریعت کے اندر جھوٹ چاہتے ہو بیوی کو کوئی آنکھ مار کر دے گے تمہاری بیٹی سے کوئی عشق لڑا کر دے گے تمہاری ماں کو کوئی گندی گالی دے کر دے گے ہم دیکھیں گے تمہارے صبر کا ہے یہاں سے بغداد تک ہے یہاں سے امریکہ تک ہے یہاں سے رشیا تک ہے اور دین کے بارے میں صبر اور دین کے بارے میں بزدل اور دنیا کے بارے میں بچہ بچہ دنیا کے بارے میں کمزور ہڈیوں کی ڈھانچی والی عورت وہ بھی طاقتور بہادر پہلوان اور دین کے بارے میں صبر ذرا ایک اینٹ لے کر دیکھو ذرا ایک روپیہ دبا کر دیکھو ذرا ہر صبح کے بجائے شام میں دے کر دیکھو دیکھو یہ کتنے نہتے اور بہادر یہ جو ہے مسلمان نظر آتے ہیں اور دین کے معاملے میں یہ جو ہے سستاگی اور یہ معمولی قیمت کے اندر جنت کو چاہتے ہیں کلام پاک کا تیسواں بارہ کھولو سورہ تین جو بچے بچے کو یاد ہوگا کھولو عبرت کی نگاہ سے کھولو آنکھیں کھولو پڑھو میرا رب کہتا ہے لغت انسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا یعنی انسان اگر بن سکتا ہے فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے اگر نہ بنے تو میرے اللہ نے فرمایا سما ردد نہ ہو اسفلا اللہ اس کو ہم اتنا گراتے ہیں اتنا گراتے ہیں کہ میری مخلوق میں اس سے گرا ہوا کوئی اور مخلوق نہیں ہوگی سور اللہ کی مخلوق ہے گدھا اللہ کی مخلوق ہے کتا اللہ کی مخلوق ہے ان کے پیخانوں میں پیدا ہونے والے کیڑے اللہ کی مخلوق ہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھو مسلمانوں داڑھی منڈانے والے فجر چھوڑنے والے نماز چھوڑنے والے قربانی دے کر حضرت ابراہیم کا مذاق اڑانے والے حالت داڑھی منی میں بے پردگی کی حالت میں حالت احرام میں ڈھیڑوں چواروں سے مسافہ کرنے والے پھول کی مالائیں ڈال کر غیر محرموں سے مسافہ کرنے والے حج کا مذاق کرو کعبے کی حرمت کو پامال کرو نبی کے روزے کے تقدس کو تم رخصت کرو تم جو کچھ کرنا ہے کرو میرا رب کہتا ہے تم رشوتیں دے کر جو وی آئی پی کوٹا ہے کتنے مسلمان ہیں جو رشوتیں دے کر حج کمیٹی کے اندر انہوں نے اپنا نام الاٹ کیا میں نے ان کے بارے میں کہا کہ رشوتیں دے کر جو حج کو جا رہے ہیں الراشی والمرتشی قلعہ النار رشوت کا لینے والا اور رشوت کا دینے والا میرے آقا نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں رشوت لے کر رشوت دے کر حج کے کوٹے میں نام الاٹ کرا کر تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اپنی سسرال کے اندر تم الحاج کا لقب پا سکتے ہو اور دفتر نکاح میں تم الحاج کا لقب لگا سکتے ہو میرے محبوب نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت کا لینے والا دینے والا کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے پہلے حج بیت اللہ کے لیے کوئی ایک محلے سے جاتا شہر سے جاتا ساری آنکھیں غم گسار ہو جاتی ایک روحانی ماحول ہو جاتا اب کتنے جا رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں شاید خان کعبہ بھی روتا ہوگا حضر اسود بھی روتا ہوگا مکت المکرمہ کی پاک مقدس بابرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین وہی والی قرآن والی سرزمین مدینہ منورہ کی روزے روزہ مقدس کی سرزمین گمد قزرا کی سرزمین ریاض الجنا کی سرزمین شاید روتی ہوگی کام کی ہوگی اے اللہ آج کس گنہ گاروں کو کن مجرموں کو کن آسیوں کو کن شیطان کے پجاریوں کو آج مجھ پر کر دیا اے اللہ کبھی اس دھرتی پر صحابہ پھرا کرتے تھے اے اللہ کبھی اس دھرتی پر نبی کے شمع کے پروانے پھرا کرتے تھے اے اللہ کبھی اس دھرتی پر وہ مقدس شخصیت چلا پھرا کرتے تھے جن کے دیکھنے والوں کو تو مغفرت کا پروانہ دے دیتا آج کعبہ رو رہا ہوگا آج حدیم رو رہا ہوگا آج متاف رو رہا ہے آج صفا مروا رو رہا ہے جورو مرد کی غلامی کے نمونے مکت المکرمہ میں دیکھنے میں آتے ہیں صفا مروا میں دیکھنے میں آتے ہیں میرے رب کی قسم دعا کرو کہ خدا وہ آنکھیں نہ دے کہ مکت المکرمہ میں جورو مرد کی غلامی کے نظارے عاشق معشوق کے نظارے بے پردگی کے نظارے یہ دل برداشت نہیں کر سکتا اے خدایا وہ کعبہ جو اول ابل مزیا ناس تھا آج اس کعبے کے سامنے کیا ہو رہا ہے وہ موبائل جس کے اندر حرامی کافروں مشرکوں کی رنگ ٹون انگریزوں کی رنگ ٹون آج مطاف کے اندر آج مروا کے درمیان رب کائنہ سے دعا کرو اے اللہ اندھا بنا دے اے اللہ بہرا بنا دے تیرے کعبے کی بے حرمتی کو برداشت ہم نہیں کر سکتے تیرے مقتل مکرمہ کی بے حرمتی کو آج جب اللہ کو جاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے آج نبی کی زمین کو جاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے آج روز مقدسہ پر جاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے کبھی انوار و برکات کبھی وہاں پر جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آپ کی ذات کی جلوہ اور جلال و جمال کی جھلکیاں نظر آتی تھی آج انگریزوں کے اڈے آج مرد کی غلامی آج عاشق و معشوق کے نظارے آج کیمرہ کشی آج بیوی کی غلامی کے نظارے نظر آتے ہیں پیٹ جلتا ہے حالت احرام کے اندر داڑھی مڈا کر سگریٹ ہاتھ میں لے کر جس منہ سے لبئی اللہ و لبئی کی سدائیں نکلنا چاہیے تھا آج حالت احرام میں سگریٹ چل رہا ہے بیڑی چل رہی ہے گٹکا چل رہا ہے آج وہ کپڑے کسے ہوئی لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کو وہ اپنے ملک میں بھی نہیں پہنتی اور اس ملک کی گرمی کی وجہ سے پسینہ نکل کر جسم دکھ رہا ہے کمر دکھ رہا ہے اور جسم کی نمائش ہو رہی ہے ہے اے رب کعبہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو حضرت شیخ زکری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا تھا کہ ایک مرد جب خان کعبہ کا طواف کر رہا تھا ایک حسین دوشیزہ جب طواف کر رہی تھی کعبے کے سامنے جب اس نے اللہ کے جلال و جمال کو دیکھ کر کعبے پر اترنے والی تجلیوں کو دیکھ کر جب اس لڑکی کے حسن کی طرف اس کی نگاہ گئی اے اللہ بزرگ جھوٹ نہیں کہتے فضائل اعمال جھوٹی نہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا جھوٹے نہیں اور انہوں نے جو واقعہ لکھا جھوٹے نہیں کہ آپ نے لکھا کہ حتیم جو ہے وہاں خانہ کعبہ کی دیواروں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس نے اس دیکھنے والی آنکھ کو پھوڑ دیا اور غیب سے یہ صدا آئی کہ رب کے کعبے کے پاس آ کر رب کے جلال و جمال کو چھوڑ کر تم دنیا کے فانی حسن کو دیکھتے ہو اے میرے مولا وہ ہاتھ کیوں نہیں نکلتا اے اللہ وہ زمین آج کیوں نہیں آتی جس نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا جس نے مال پر اترایا جس نے دولت پر اترایا کون سا حرامی پن کا نظارہ کون سی جرو جرو کی غلامی کا نظارہ کون سی مال و دولت کے فخر و غرور کا نظارہ جاؤ ایئرپورٹ کے اندر دیکھو جاؤ حج کمیٹی کے اندر دیکھو ایک حاجی پورے عالم کی مغفرت کا ذریعہ بنتا تھا ایک حاجی کی دعا پورے عالم اور پوری دنیا زندے اور مردوں کی مغفرت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی تھی آج لاکھوں حاجی عرفات کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدلتی مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں سدھرتی تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے ان کا پینا حرام ہے اور ان کا لباس احرام حرام ہے آج یہ یہ شکلیں نظر آ رہی ہیں انسان تو یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مفت کی جنت مل جائے حرام مال کھا کر وہ حج کو جائے وہ رشوت دے کر کوٹا لاٹ کرا کر حج کو جائے تعریف کی جائے نہیں نہیں آج تیری تعریف نہیں کی جائے گی اگر آج کوئی جھوٹا ملا اور جھوٹا وائس اور جھوٹا ناسے اور جھوٹا خطیب تیری تعریف بھی کر دے گا میرا رب تیری تعریف نہیں کرے گا میرے آخا تیری تعریف نہیں کریں گے اور میرے آخا کے صحابہ تجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے حضرت سیدنا آج لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر سہولت ہے شریعت کے اندر نرمی ہے شریعت کے اندر پیار ہے شریعت کے اندر محبت ہے داڑھی مڈاؤ پیار نماز چھوڑو پیار قربانی کا مذاق کرو پیار حج کا ٹھٹا کرو پیار حالت احرام کے اندر داڑھی مڈاؤ پیار پیار نبی کے روزے کے پاس رنڈی کا لباس پہن کر جاؤ پیار صفا مروا کے درمیان حرام زادیوں کے کپڑے پہن کر صفا مروا کی صحیح کرو پیار مکہ مدینے کے اندر زیادہ اللہ تشریف و متعظیمہ وہاں چورو کی غلامی کرو پیار نہیں پوچھو کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضا کرنے کے لیے آپ جو ہے تشریف لے گئے تھے مکت المکرمہ آپ کو مکت المکرمہ میں داخل ہو ہونے سے روک دیا گیا سور فتح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیلی واقعے کو بیان کیا ہے مکت المکرمہ آنے سے روک دیا گیا کافروں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ آپ اتنی بڑی جماعت لاؤ لشکر کو لا کر مکت المکرمہ پر حملہ کر رہے ہیں یہاں ان سے ان بجا رہے ہیں کہاں کے نہیں دیکھو یہ ہمارا احرام ہے ہماری تلواریں نیام کے اندر ہیں یہ قربانی کے حدی کے جانور ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے مقت الم مکرمہ کے نمائندے سہیل بن امر یہاں پر آئے بات چیت کرنے کے لیے مصالحت کرنے کے لیے جس کو سلح حدیبیہ کہا جاتا ہے تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھو میرے پاس تاریخ کی کتاب ہے اور وہ تاریخ کی کتاب جس کو لکھنے والے نے لکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جا کر فرمایا اے آقا مجھ سے جو ہو سکا تھا میں نے آپ کی سیرت کو قلم بند کر دیا آپ کی حالت زندگی کو میں نے قلم بند کر دیا اے آقا اگر آپ کی شان میں گستاخی ہو اور آپ کی شان میں بے ادبی ہو اس کتاب کو جلا کر یہی خاق کر دوں گا اور اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر اس کتاب کو میں آپ کی امت کے سامنے پیش کروں گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف نے ریاض الجنہ میں استخارہ کیا آخا آخے اور فرمایا کہ ایک سیرت النبی کے لکھنے والے تیرا ہر بہر صحیح ہے اور تو نے آخرت کے اندر اپنی مغفرت کا پروانہ تو نے حاصل کر لیا اس کتاب کے اندر سلح حدیبیہ کے واقعے کے اندر لکھا ہے کہ سہیل آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی بات کرنے لگے سمجھانے لگے آپ چلے جائیے آپ یہاں عمرہ مت کیجیے آپ لڑائی مت کیجیے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہا انہوں نے کچھ اور کہا بات چیت بڑھنے لگی بات چیت بڑھنے لگی غور سے سنے اسلام کے اندر آسانیاں تلاش کرنے والے اور اسلام کے اندر سیکولرزم اور جمہوریت اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر سپریم کورٹ میں جا کر بنا لینے والے شریعت کے اندر ڈھیل نہیں ہے اگر تمہیں ڈھیل ملنا ہو اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاؤ مسلمان ہونے سے باہر نکل جاؤ تمہیں آسانیاں ملے گی اسلام کو تم نے قبول کیا مسلمان تم ہوئے تو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک تمہیں اسلام پر چلنا ہوگا تم شادی کی محفل میں تم بازاروں کے اندر تم مسجدوں کے اندر تم جلوت میں خلوت میں آخا کے امتی ہو اللہ کے بندے ہو آزادانہ زندگی گزارتے ہو تو اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آقا کو تمہارے درود کی کوئی ضرورت نہیں میرے رب کو تمہارے قربانی کے کھال اور تمہارے قربانی کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں اس نے چودہ سو تیس سال پہلے ہی اعلان کر دیا لئی اللہ ولا ولا کی کہ اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت نہیں آتا چمڑا نہیں آتا خون نہیں آتا ولا کی لیکن اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہے تم فجر میں کتنے مسلمان ہو تم شادی کی محفل میں کتنے مسلمان ہو تم مسجد میں کتنے مسلمان ہو تم بازار میں کتنے مسلمان ہو تم بیوی کے ساتھ میں کتنے مسلمان ہو تم تنہائی میں مجمے میں کتنے مسلمان ہو تم ایک گندے نطفے سے پیدا ہوئے تمہارے باپ کا یہ بکرا نہیں پیدا کیا گیا تمہارے باپ کا یہ بیل نہیں پیدا کیا گیا تم ایک ایک مری ہوئی مکھی میں جان نہیں ڈال سکتے ایک مرے ہوئے مچھر میں جان نہیں ڈال سکتے تو تم کیا بکرے کی قربانی دے گے یہ بکرا بھی میرا یہ گائے میری یہ بیل میرا یہ اونٹ میرا یہ دمبا میرا یہ بھینس میرا تم تمہاری سانس میرے حکم سے چل رہی ہے تم کیا قربانی دو گے میں تو تمہیں آزمانا چاہتا ہوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم کتنے نمبر کے ایک نمبر کے غدار ہو یا منافق ہو یا پکے مسلمان ہو یا نبی کے سچے عاشق ہو یا شیطان کے پجاری ہو یا نفس کے غلام ہو یا چورو کے غلام ہو یا دولت کے غلام ہو یا پراپرٹی کے پجاری ہو ولا کو میں تو تمہارے دل کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں گوشت کی ضرورت نہیں گوشت کو میں نے پیدا کیا دمبے کو میں نے پیدا کیا آسانیاں تلاش کرتے ہیں آسانیاں تلاش کرنے والے کسی اور مذہب میں چلے جائے کسی اور دھرم کو قبول کر لے کسی اور دیوی دیوتا کا سامنے جا کر وہ طواف کرے مذہب اسلام میں کیوں اس کی گنجائش نہیں وہ نمائندہ مکت المکرمہ سے آ کر آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے جب بات نہیں چل رہی تھی ایک داؤ یہ بھی انہوں نے پیش کیا ایک چال انہوں نے یہ بھی چلی اور شطرنج کا ایک موہرا انہوں نے یہ بھی چلا کہ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلال آئے ہیں حبشہ سے سلمان آئے ہیں فارس سے آپ کے پاس بھاگ بھاگ کے قبیلے قبیلے کے لوگ ہیں ایک ذات ایک قبیلہ ایک ملک کے لوگ آپ پر ایمان نہیں لے آئے کوئی حبشہ سے آیا کوئی فارس سے آیا کوئی تائف سے آیا اب اگر مکے والے آپ پر لڑائی کریں گے حبشہ والا حبشے کو بھاگ جائے گا تائف والا تائف کو بھاگ جائے گا ایران والا ایران کو بھاگ جائے گا آپ تنے تنہا رہ جائیں گے یعنی بھڑکانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک چال چلی مکے کے نمائندے نے کہ یہ لوگ الگ ہو جائیں گے آپ تنہا ہو جائیں گے یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات پر آمدہ کر لیا جائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آج لوگ کہتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر اتنے سخت جملے کہتے ہیں آج فلاں عالم نہیں کہتا فلاں عالم نہیں کہتا حدیث پاک میں آتا ہے سرور آخر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ جس نے فتوے کو غلط دیا یا حالات حالتوں کو دیکھا کہ لوگ گناہ پر چل رہے تھے معاشرے میں گناہ ہو رہا تھا سماج سوسائٹی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی ہو رہی تھی اور عالم اس کو دیکھ کر اس نے بیان نہیں کیا کہ اگر وہ بیان کرے گا تو اس کی امامت سے اسے سبک دوش کر دیا جائے گا اسے گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا اسے ہجرت کرنے پر اس کا بوریا بستر لپیٹنے پر مجبور کر دیا جائے گا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے برائی دیکھی سماج میں سوسائٹی میں معاشرے میں اور اس نے اس کے تعلق سے بیان بیان نہیں دیا قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ کے اندر دے دی جائے گی کہ دنیا میں تم نے برائی کو دیکھ کر جب اپنی زبان پر لگام لگا لی آج میدان محشر میں لوگ تمہیں دیکھ کر تھوکیں گے کہ یہ وہ عالم ہے یہ وہ خطیب ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سیکولرزم کا پیالہ پلا کر جمہوریت کی شراب پلا کر اور سلح کل کا فارمولا دے کر کہ بریلی بھی خوش رہ جائے اہل حدیث بھی خوش رہ جائے اور مشرقی بھی خوش رہ جائے مغربی بھی خوش رہ جائے داڑھی والا بھی خوش رہ جائے داڑھی مڈا بھی خوش رہ جائے با فردہ عورت بھی خوش رہ جائے رنڈی بھی خوش رہ جائے حلال خور بھی خوش رہ جائے حرام خور بھی خوش رہ جائے شادی کے اندر سنتوں پر چلنے والا بھی خوش رہ جائے شادی کے اندر شیطان کا پیشہ اور پاخانہ تقسیم کرنے والا بھی خوش رہ جائے یہ دوہری چال نہیں چل سکتی جو دوہری چال چلے گا میرے آقا نے فرمایا قیامت کی جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ کے اندر کس دی جائے گی کہ دنیا میں تم کیا کہو گے میں شہر بنگلور کے دو امام مانے ہوئے جن کے بیانوں پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں بنگلور کا سب سے قیمتی شادی محل اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے بک کیا یہ اماموں کی حالت یہ وائزوں کی حالت گالیاں ہمیں دو اور یہ کہو کہ ہم سخت کہتے ہیں ہم گالیاں دیتے ہیں وہ امام جو ولیمے کی سنت کے نام پر میرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ولیمے کا مذاق اڑائے صحابہ کرام کے ولیمے کا مذاق اڑائے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو کہ انشاءاللہ ایک اولاد ان کی بیٹیوں کی کوک سے جنم نہیں لے گی حضرت فاطمہ کی آزاری ان کے گھروں کو لپیٹ لے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف انہوں نے جو چال چلی اور انہوں نے جو مظاہرہ کیا ممبر و محراب کے اندر قال اللہ قال رسول کا بیان دینا مجھے بھی آتا ہے میری اولاد کو بھی آتا ہے میرے ماں باپ کو بھی آتا ہے لیکن جو ہے عملی طور پر اسے امت کے سامنے نمونہ بننا آج جو ہے یہاں بنگلور کا جو اے کے ٹی ایس جو حال ہے سب سے قیمتی حال ہے ایک لاکھ سے بڑھ کر اس کا کرایہ ہے اور بتلا رہے تھے دو مشہور امام ایک کا بیٹا اور ایک کی بیٹی اور ان کا ولیمہ ہوا پانچ لاکھ سے زائد کھانے پر خرچ کیا گیا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو ہے نکاح وہ ہے ان نکاح ہی برکا ایسا روح ممونہ جس میں خرچ کا پرسنٹیج کم ہو چاہے ولیمے کے نام پر ہو چاہے دعوت کے نام پر ہو چاہے شادی محل کے نام پر ہو کہاں گئے یہ وائس کہاں گئے یہ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے والے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے نکاح کا بیان انہوں نے بھی کبھی کیا ہوگا ولیمے کا بیان انہوں نے بھی کبھی کیا ہوگا ایک مفتی صاحب جو ایک تنظیم کے بڑے مانے جاتے ہیں ان کے بہن کا نکاح ہوا ان کے بھائی صاحب نے ہمیں فون کیا اگر میری بات جھوٹ ہو خدا زمین کے اندر قارون کی طرح مجھے دھسا دے خدا مجھے موت سے پہلے جو ہے عذاب کا شکار بنا دے میں اس لیے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں ان کے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ مفتی صاحب جو شہر کے بڑے مفتیوں میں شمار کیے جاتے ہیں بہن کا نکاح ہوا ان کے الفاظ تھے کہہ رہے تھے بھیڑوں چماروں شرابیوں اور فاسقوں فاجروں کے نکاح میں ولیمے میں کوئی فرق نہیں اور ہماری بہن کے نکاح میں کوئی فرق نہیں یہ شہر کے مفتیان کرام یہ شہر کے علماء یہ شہر کے اب اگر بات آئے حضرت عالمہ کو بخشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو سنت کے خلاف چلے جو آخا کی بیٹی کی شادی کا مذاق اڑائے وہ عالم ہو سکتا ہے وہ مفتی ہو سکتا ہے پہلے یہ بتائے تصویر کشی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ نبی کا دشمن نبی کا دشمن عالم کون عباده العلماء اللہ کہتا ہے کہ علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ولیمے کے اندر فضول خرچی کرنے والے ویڈیوگرافی کرنے والے کافروں شرابیوں پاپیوں اور مجرموں جیسا ولیمہ کرنے والے یہ نبی کے غدار ہیں نبی کے دشمن ہیں تم سمجھو امام تم سمجھو عالم تم سمجھو اپنا قطیب و باعث شریعت تو اس کو نہیں مانتی شریعت سہولت پسندی کو قبول نہیں کرتی مکت المکرمہ کا وہ نمائندہ جب آیا آخائے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے تو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی دیکھو دھام دھام کے لوگ ہیں الگ الگ زبان کے لوگ ہیں کوئی افریقی بولتا ہے کوئی ایرانی بولتا ہے کوئی اجب تمام لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جب لڑائی ہوگی ہر آدمی اپنے قبیلے میں چلا جائے گا اور آپ کو تنہا چھوڑ دے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتاب سلح حدیبیہ کا واقعہ میرے پاس ہے آج میں وہ زیرت لگانا بھول گیا کبھی لگاؤں گا ضرور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات ہے اگر حضرت عمر فاروق ہوتے تو ہم سمجھتے کہ جلالی طبیعت کے غصے کی طبیعت کے حضرت عمر فاروق وہ کہ جن سے شیطان کا پیشاب قطع ہو جائے حضرت عمر فاروق وہ جن کے سامنے اچھی اچھی زبانیں گونگی ہو جائیں ارے بھائی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ہوتے تو اور بات ہی حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ملا اور ہم امتی بھی امتی امتی ابو بکر قیامت تک آنے والے میری امتیوں میں سب سے نرم دل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہیں ان سے نرم دل میری امت میں کوئی نہیں ہے یہ نرم دل آدمی یہ نرم دل رکھنے والا دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ارحم امتی کا لقب پانے والا جب انہوں نے یہ جملے سنے کہ آقا آپ کو صحابہ تنہا چھوڑ دیں گے الگ الگ چھوڑ دیں گے فوراً غصے سے بے قابو ہو گئے اور ان کا گریبان پکڑا اے خبیص کیا کہتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لات منات یہ کافروں کے مشرکوں کے بت تھے اور بتوں کے اندر اسپیشل بت تھے خاص الخواص بت تھے یہ یعنی عام بتوں کی طرح نہیں ان کا ایک پاور تھا ان کا ایک مقام تھا سنو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی صحابہ کرام کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں کہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کو بھاگ جائیں گے اپنے اپنے ملکوں کو بھاگ جائیں گرے پکڑا خبیص جا وہ جو لات بت ہے اس کی شرمگاہ کو اپنی زبان سے چاٹ یہ کون کہہ رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون سی کتاب میں تذکرہ ہے سیرت النبی ہزاروں لوگوں نے لکھا لیکن یہ وہ سیرت النبی جس کے مصنف نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ میں جا کر آپ سے تصدیق کرائی اور جب تصدیق ہوئی تو تب امت کے سامنے پیش کیا اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روک دیتے ابو بکر اتنا سخت میں نہیں کہنا چاہیے اتنا برا بھرا نہیں کہنا چاہیے اتنے گندے الفاظ استعمال نہیں کرنا لات کی شرم کا اپنی زبان سے چاٹ کمی نے صحابہ کے بارے میں بولتا ہے ہم جان دے دیں گے ہم خون کے دریا بہا دیں گے میرے آقا کہیں آگ میں کودنے کے لیے اس کو کہتے ہیں محبت دین کے بارے میں کچھ صبر سے کام لو رنڈی کہے صبر سے کام لو ہجڑے کے بارے میں کہے صبر سے کام لو نام نہاد مفتی کرام نام نہاد وہ جنہوں نے قوم کے نسلوں کے جو ہے امت کے نو نہالوں کی زندگی کو اداروں کے نام پر عمارت شریعہ کے نام پر مدرسے کے نام پر تباہ کر دیا برباد کر دیا صبر سے کام لو نرمی سے کام لو ان کی ایک ایند چھین کر دیکھو ان کا ایک روپیہ چھین کر دیکھو ان کا پھٹا ہوا چپل اٹھا کر تو دیکھو ان کے جھولے کو چھین کر تو دیکھو کہ صبر کیا ہوتا ہے اور پاک دامنی کیا ہوتی ہے افو اور درگز سب کچھ دین کے لیے نمازوں کا قتل ہو نبی کی سنتوں کا جنازہ جائے مسجدیں ویران ہو فجر میں یہ سو جائے اور جنتی ماحول کو چھوڑ دیں میرے رب نے قسم کھائی معلوم ایسے منافق کسلت کے لوگ آئیں گے کہ تین وقت کی نماز پڑھنا ان کو آسان ہوگا لیکن فجر کا وہ سہانا وقت جس سہانے وقت کے اندر جو ہے چڑیا نغمہ گاتی ہے توتا میں نے فرشتے درخت شجر حجر ایک فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت دیکھے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان قرآن الفجری کانا مشہور فجر کے وقت جو کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے اللہ خود اس میں حاضر ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے واقعی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا بیان کیا کہ آپ کے ایک ساتھی آپ کو تلاشنے کے لیے گئے کشمیر میں اور جب وادی کے اندر گئے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا کہ جب کلام پاک پڑھ رہے تھے تو انسان کو انسان جنات سانپوں کی شکل میں آ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کی زبان سے کلام پاک سننے لگے یہ اتنا سہانا وقت چھوڑ کر جس کی صبح اللہ کی ناراضگی سے ہو جس کی صبح شیطان کے پیشاب سے ہو دیکھو عام طور سے مسلمانوں کے اندر بھی ایک اصول چلتا ہے یہ اصول حالانکہ غلط ہے کہ پہلا گاہک جب تاجر کے یہاں آتا ہے تو اس کو وہ بھونی کہتے ہیں یہ اصل میں ہندوؤں کا ایک بھگوان ہے بھوانی شنکر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلا جو گاہک آتا ہے اس کو بھوانی شنکر کی روپ میں آتا ہے اس کو خوش کرنا چاہیے تو ہندو جو تاجر ہوتا ہے ایسے پہلے گاہک کو جس کو مسلمان بھونی کہتے ہیں ہندوؤں سے یہ رسم آئی ہے تو ہندو تاجر یہ کوشش کرتا ہے نقصان میں گھاٹے میں صحیح یہ ویپار کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا معاملہ بگڑ جائے تو شام تک معاملہ بگڑتا رہے گا پہلا معاملہ اگر اچھا ہو گیا تو نیک سالی لیتا ہے کہ شام تک ویپار اچھا ہوگا چلو اس فارمولے کو اپنے بستر پر استعمال کرو صبح اٹھ کر تم نے شیطان کا پیشاب پیا شام تک اچھے جیو گے صبح اٹھ کر اللہ کی لانت کا تو گلے میں ڈالا شام تک اچھے جیو گے صبح اٹھ کر تم نے جنت کے ماحول کو دیکھا نہیں جہنم کا لہو اور پیس اپنے پیٹ کے اندر داخل کیا تو شام تک اچھے جیو گے صبح تمہاری خدا کی ناراضگی میں نبی کی ناراضگی میں جہنم کا لہو اور پیپ پینے کے ساتھ شیطان کا پیشاب پینے کے ساتھ حالت جنابت میں غضبناک آلود سورج کی کرنیں تمہارے اوپر پڑتی ہوئی جس کی صبح کی تدا ہو شام شام تک اس کی زندگی کتنی بدتر ہوگی اس لیے میرے رب نے کہا یعنی اے مسلمانوں میں صبح کی فجر کی قسم کھاتا ہوں اور دس راتوں کی قسم کھاتا ہوں مفسرین کرام نے لکھا ہے ان دس راتوں سے مراد کے پہلا جو اشرا ہے اور ان کی جو دس راتیں ہیں ان کی دس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ لگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ راتیں شب قدر سے زیادہ عزیز ہیں شب قدر سے زیادہ پسندیدہ ہیں حالانکہ حدیث میں سرور کون آخ عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ اشر ذی الحجہ یعنی ابھی جو ذی حجا کی آج دوسری تاریخ ہے یہ دن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بڑے قیمتی ہیں اور ان کی راتیں شب قدر سے افضل ہیں ان کے دن عام دنوں میں بہت زیادہ قیمتی کیوں اس لیے کہ ان دنوں میں وہ اعمال کیے جاتے ہیں جو اور دنوں میں ہو ہی نہیں سکتے نماز آپ سال بھر پڑے مہینہ بھر پڑے نماز چھوٹ جائے نفیل نماز پڑھیں اشراق پڑھیں عوامین پڑھیں تحجد پڑھیں نماز کے بدل میں نماز ہے رمضان کے روزوں کے بدل میں نفلی روزے ہیں محرم کا روزہ ہے اور عرفے کا روزہ ہے جو اگلی جمعہ آ رہا ہے انشاءاللہ اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے روزے ہیں شابان کا روزہ ہے اور دوسرے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے ایام بیس کا روزہ ہے یہ روزوں کے بدلے میں دوسرا ہے زکات کے بدلے میں نفلی ہے اور نمازوں کے بدلے میں ان ایام میں جو دس دن جن کے اللہ نے قسم کھائی فجر کی قسم کھا کر ان کی اہمیت بیان کی ول فجر لوگوں فجر اتنی قیمتی اتنی بابرکت کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پیغمبر نے تمہارے لیے اس میں برکت دیے جانے کی دعا مانگی ہے اور میں نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور تم اس برکت کے اوقات کے اندر تم شیطان کا پیشاب پی کر میری اور میری مخلوق میرے پیغمبر اور فرشتوں کی لانت کا توق ڈال کر تم جو ہے زندگی گزارتے ہو اپنی صبح کی ابتدا کرتے ہو ولا یالین اشر اس فجر کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اشر ذیل حجا بہت قیمتی دن ہے اور بہت قیمتی راتیں ہیں میں وہ کام کیے جاتے ہیں جو اور دنوں میں قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا قربانی اس کا بدل نہیں نماز کا بدل ہے روزے کا بدل ہے زکوٰۃ کا بدل ہے قربانی کا بدل نہیں ہے نماز کے بدلے میں نفلی نمازیں ہیں روزے کے بدلے میں نفلی روزے ہیں زکوٰۃ کے بدلے کے اندر نفلی صدقات ہے خیرات ہے قربانی کا بدل نہیں ہے حج بیت اللہ کا بدل نہیں ہے تین سو پینسٹھ دن عرفہ ہے کا میدان ہے مینا کا میدان ہے اور مینا کے اندر ایک رکھا ہوا پتھر ہے جو جمرہ کہلاتا ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی چلو اور دن جا کر مجمع خالی ہوتا ہے وہاں پر کنکریاں مار دیں اور دنوں میں عرفات میں قیام کر لیں تین سو پینسٹھ دنوں کے اندر آپ جو ہے یہاں کچھ نہیں کر سکتے ایک دن عرفہ کا دن ہے وہ دن کا بدل اور دن نہیں ہے وہ عرفہ کا دن اسی اشرے میں آ رہا ہے مینا کے ایام اسی اشرے کے اندر آ رہے ہیں مستلفہ کی رات اسی اشرے کے اندر آ رہی ہے اور جو لوگ حج بیت اللہ کو نہیں گئے اپنے علاقوں میں جو قربانی کرتے ہیں وہ قربانی کے دن ایام نہر انہی دنوں کے اندر آ رہے ہیں اور تقبیرات تشریف جو نو لجا سے لے کر تیرہ تک پڑھی جاتی ہے ایام تشریق تشریف تقبیرات تشریف انہی دنوں میں آ رہی ان کا بدل نہیں ہے میں نے کہا کہ نماز کا زیرکس ہے روزے کا زیرکس ہے زکات کا زیرکس ہے اس کے بدلے میں یعنی اس کا فریضہ تو ادا نہیں ہوتا لیکن کچھ اور اس راستے سے کر سکتے ہیں نفلی صدقہ کیا مسجد کو تعمیر کیا یتیموں کی مدد کی کچھ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن حج کے بدل نہیں ہے قربانی کا بدل نہیں ہے وقوف ارفا کا بدل نہیں ہے قیام مینا کا بدل نہیں ہے جمرات کا بدل نہیں ہے طواف زیارت کا بدل نہیں ہے صفا بروا کی حج کی صحیح کا بدل نہیں ہے جو ہے تو انہی دس دنوں کے اندر ہے اور یہ دس دن اتنے قیمتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا ایک سال کے روزوں کا میں ثواب عنایت کروں گا اگر کوئی ان راتوں کے اندر جگے گا میرے آقا نے فرمایا شب قدر میں جگنے کا ثواب اسے دوں گا بھائی رمضان میں شب قدر تلاش کرنے سے ملتی ہے اور ایام حج میں یعنی پہلے اشرے میں بغیر تلا آخا اگر کہتے ہیں دنیا جائے باڑ میں دنیا جائے سمندر کو آگ لگے پہاڑ اڑے آسمان پیروں تلے آئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہمارا اعتماد بھروسہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو رات آتی ہے عشر حجا کی یہ رات شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ یقین آپ ان کم سے کم ان دنوں میں گناہوں سے بچے ان دنوں میں جھوٹ بولنے سے بچیں حرام کاری کرنے سے بچیں ٹی وی سے بچیں عشاء رات کو اگر جگ نہیں سکتے اتنا تو کریں کہ کم از کم ان دس راتوں کے اندر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تقبیر تحریمہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں آخا نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا انعام دیا اسے ساری رات جگنے کا اللہ انعام دیتے ہیں ان دنوں کے اندر کم از کم عشاء اور فجر کی نماز تقبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں اور یہ نو روزے ہیں ایک سلحا سے لے کر نو دلحجا تک کا اگر چاہے رکھیں اگر رکھنے کی طاقت نہ ہو کم سے کم اگلی جمعہ جو نو دل حجا یعنی یوم ارفا آ رہا ہے اس روزے کی خاص فضیلت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم ارفا کا میری امت میں اگر کوئی روزہ رکھے گا ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا عام ذی الحجہ کے روزے میں ایک سال کے روزوں کا ثواب لیکن یوم عرفہ میں ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے ٹھنڈ کا سیزن چل رہا ہے پونے پانچ بجے تک شہری کا وقت ہے اور چھ بجے کے لگ بھگ آپ کو افطاری مل جاتی ہے چھوٹا دن ہے ٹھنڈا وقت ہے اگر آپ اس میں روزہ رکھ لیں نہ جان جائے گی نہ مال جائے گا اور دو سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اگر دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کی کوئی عدالت ہمیں یہ کہے کہ تمہارے دو سال کے کیسز چاہے ٹرافک سے ہو یا لائن آرڈر سے ہو یا کرائم سے ہو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم غیروں کی جوتوں کی خاک سرما بنا کر آنکھ میں لگا لیں گے ہم لاکھوں کی رشوت کی پیشکش کریں گے اس امت محمدیہ کے لیے یہ فکریہ بات ہے کہ ایک دن کے روزے پر اللہ تبارک تعالیٰ دو سال کے ہمارے صغیرہ گناہوں کے معافی کا اعلان فرما رہے ہیں اس لیے اگلی جمعہ آپ وہ عمل کریں اور اسی طریقے سے اگلی جمعہ کی فجر سے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا ہے میں نے کہا یہ ایام وہ ہے کہ ان ایام میں کیا جانے والا عمل ساری زندگی کبھی اور نہیں ہو سکتا سوائے نہ کے ان تکبیرات تشریحات میں آپ یہ عہد کریں آپ اپنے آپ میں یہ وعدہ کریں کہ کم سے کم نو ذیل حجا سے لے کر تیرہ ذیل حجا کی اثر تک ہر نماز جماعت سے پڑھ کر ہر نماز کے بعد پورے مجمع کے ساتھ سنت کے مطابق ایک مرتبہ میں تکبیر تشریح متوسط بلند آواز سے پڑھوں گا دیکھیے تین مرتبہ جن مسجدوں کے اندر یہ تکبیر تشریح پڑھی جاتی ہے یہ سنت کے خلاف ہے شریعت ماننے کا نام ہے شریعت حجت لے تو لال کرنے کا نام نہیں ہے شریعت چو چرا کرنے کا نام اگر مگر کا نام نہیں ہے آخا نے ایک مرتبہ پڑھا بس ایک مرتبہ ہمارے لیے کافی ہے اب اس میں گنجائش نہ نکالیں ایک مرتبہ سنت آگے کا مستحب یہ غلط بات ہے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے اور آخا نے جتنا متعین کیا اللہ کرے کہ آپ تمام اپنی مسجدوں میں اس سنت کو زندہ کرے اگر خدا نہ کرے آپ کے علاقے میں آپ کی گاؤں میں آپ کی مسجد میں یہ طریقہ نہیں لا سکتے سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تین مرتبہ آپ ایک مرتبہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور اس کی دوسری سنت یہ ہے کہ جہاں زور سے پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں آہستہ پڑھتے ہیں اور جہاں آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں زور سے پڑھتے ہیں احناف کے یہاں امام کے پیچھے جماعت میں ولد کے بعد آمین آہستہ کہنا چاہیے حنفی مسجدوں کتابوں میں جا کر دیکھو ولد کے بعد حنفی امام حنفی مختدی حنفی مسجد زور سے آمین کی جیسے سنائی دیتی ہے یہ شرارت والی آمین ہے سنت والی آمین نہیں ہے آہستہ حکم دیا گیا زور سے پڑھتے ہیں یہ جو تقبیر تشریق ہے یہ اللہ کی بڑائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ بڑا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے ولی اللہ اللہ کے لیے تعریف ہے چیخ کر نہیں متوسط درمیانی بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اب یہاں زبانیں کھل اللہ اکبر اللہ اکبر آہستہ پڑھتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے متوسط بلند آواز چیخ کر بھی نہیں بلند ہو آواز لیکن آہستہ بھی نہیں ایک مرتبہ پڑھنا عورتیں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تکبیرات کو پڑھا ہے اور جیسی یہ تکبیریں مردوں کے لیے سنت ہیں ایسے ہی عورت عورتوں کے لیے سنت ہیں مرد اگر مسجد میں جاتا ہے تو یاد رہتی ہیں اس لیے کہ یہ بھول بھی جائے کوئی دوسرا یاد دلا دیتا ہے امام پڑھنے لگتا ہے مؤذن بیچاری عورت گھر میں تنہا پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ ایک کام کریں اگر اسے انگریزی آتی ہے انگریزی میں تکبیر لکھ کر نماز پڑھنے کی جگہ والی سامنے دیوار میں لگا دے اور اس پر لکھ دیں کہ تجھے ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا ہے اس تکبیر کو ایک مرتبہ آہستہ آواز سے تجھے مجھے پڑھنا ہے اور اگر وہ عربی جانتی ہے اردو جانتی ہے تو اس میں لکھ کر لگا دیں کیونکہ انہیں یاد دہانی کرنے والا کوئی نہیں ہے یا نہیں تو آج کل الارم کے اندر ایسے موبائل کے اندر ایسے سافٹ ویئر ہیں جو ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں آپ فجر کے بعد لاہور یہ سب چیزیں جو ہے کتا کتی کے کام کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں میسج گندے گندے بھیجو گندی گندی فوٹواں بھیجو اور گندے گندے جو ہے محبت کے نغمے ایک دوسرے کو سناؤ آج کتنی اسکیمیں ہیں میسج کی کہ ڈیڑھ سو میسج فری سو میسج فری اور جو ہے فلاں فون سے فلاں فون کے لیے فری فلاں فون سے فلاں فون کے لیے ایک پیسہ کال سناؤ جی تمہاری جوڑوں کو دین کی باتیں سناؤ قرآن کی باتیں سناؤ ایک ایک دات دوستوں کی یاروں کی آشنوں کی کہ اس نے لوٹی کام کیا اس نے کتے کا لطیفہ بولا اس نے حرام زادے رنڈی کا لطیفہ بولا جورو کی غلامی میں ریٹ چار کر ایک ایک دوستوں کی بات چورو کے کان میں جا کر ڈالنے والے یہ تقبیرات تشریحات چورو کی غلامی کی بات قیامت کی بات خبر کی بات نہیں پہنچا سکتے قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے کلو کم رائڈ و کلکم مسرول ان ریتی ہی میرے محبوب نے فرمایا تم میں کے ہر گھر کا ذمہ دار رائی ہے ذمہ دار ہے شوہر کو بیوی کے بارے میں ماں باپ کو اولاد کے بارے میں کتنے لوگوں کے فون چل رہے ہیں اگر آپ شروع بیان سے لے کر آخر تک آپ نے اپنے پورے فون کو بھی استعمال کر لیا پندرہ روپے لگیں گے پندرہ روپے ایک مرتبہ اپنے یار آشنے کے ساتھ بمن کے ہوٹل میں اڈلی وڑا کھا کر اس سے زیادہ بل آ جاتی ہے کرو دین کے لیے استعمال کرو مسائل کے لیے استعمال کرو فجر کو جگانے کے لیے استعمال کرو قیمتی باتوں کے لیے استعمال کرو ایک بات یاد رکھو لکھ کر رکھ لو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ایک سے قدسی ہے لکھ کر رکھ لو روح کی غلامی سے نجات پانا چاہتے ہو دولت کی محبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو مکان اور جو ہے پراپرٹی کی پوجا سے پوجا تم کرتے ہو میں ثابت کروں گا غلامی تم کرتے ہو میں ثابت کروں گا شیطان کا پیشاب تم پیتے ہو میں ثابت کروں گا اگر جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو ایک چیز ہے مباہلا مباہلا کہتے ہیں اس کو کہ تم بھی آ جاؤ میدان کے اندر میں بھی آ جاتا ہوں میدان کے کے اندر دونوں اللہ سے کہے اے اللہ اس میں جو حق پر ہے اسے بچا لے اے اللہ اس میں جو جھوٹ پر ہے اسے تو تباہ کر دے برباد کر دے داڑھی موڑو آ جاؤ چورو کا پیشاب پینے والے آ جاؤ شادی کے اندر نمائش کر کر حضرت بیوی فاطمہ کا مذاق کرنے والے آ جاؤ دولت کے پجاری ہو اور اولاد کے پجاری ہو زمین کے پجاری ہو اور سونے چاندی کے پجاری ہو آ جاؤ اگر بات تسلیم نہیں کرتے دودھ کا دودھ ہو جائے فیصلے کا فیصلہ ہو جائے اگلی جمع جمعہ یوم عرفہ ہے اگلی جمعہ نو ذی الحجہ ہے قیمت دین آ جاؤ ہمت ہو مباہلا کریں گے میں بھی رب کا کلام ہاتھ میں پکڑتا ہوں تم بھی دنیا والوں کا کلام ہاتھ میں پکڑو ہم دونوں رب سے کہیں گے اے اللہ دنیا کی غلامی صحیح ہے جورو کی غلامی صحیح ہے ملا غلط کہہ رہا ہے تو اس کو برباد کر دے اور دنیا کی پوجا صحیح ہے تو مجھے بچا لے دیکھ لے گی دنیا دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا جنت اور جہنم کا فیصلہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا میرا اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں اگر تم نے اپنے آپ کو دنیا میں ملوث کیا اپنے آپ کو دنیا میں ملوت کیا روٹی کی فکر گوٹی کی فکر اولاد کی فکر طبیعت کی فکر پیشاب لے جا کر جو ہے ٹیسٹ کرانے کی فکر بی پی کی فکر شوگر کی فکر رکھ کر رکھ لو میں دنیا کا کتا اور غلام بنا کر چھوڑ دوں گا اسی حالت میں جیسے پیاسا کتا سمندر کے سامنے جیب لٹکا کر مر جاتا ہے ایسی تمہاری زلیل موت آئے گی اے لوگوں اگر تم نے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بنایا تم نے اپنے دلوں کے رخ کو قرآن و حدیث کی طرف موڑا میری عزت و جلالت کی قسم میں تمہاری دنیا کا کفیل بن جاؤں گا وامر اہل کا بسلاتی وسطبیر علیہ قرآن نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز دو اور اس پر جمے رہو لا الو کا رزقا ہم تم سے روٹی بوٹی نہیں مانگتے ہم دولت نہیں مانگتے ہم پیسہ نہیں مانگتے لا نسلو کا رزقا نہ نرزقک ہم نے تمہیں ہم تمہیں دیتے ہیں ہم تم ہمیں کیا دو گے تم ماں کے پیٹ میں تھے ہم نے تمہیں حیض کا خون دیا تم ماں کے گود میں تھے ہم نے ماں کے سینے سے دودھ کی نہروں کو جاری کیا تم اندھے تھے گونگے تھے لنگڑے تھے پجالنا ہو سمیم بسیرا انا ہدائی ہو سمی اما شاکر و اما کپورا چلنا ہم نے سکھایا بولنا ہم نے سکھایا دیکھنا ہم نے سکھایا سننا ہم نے سکھایا ہم چاہتے سمن بکمن فہم لا یرجعون ہم اندھا بنا سکتے ہم گوگا بنا سکتے ہم لنگڑا بنا سکتے ہم تمہیں گوشت کا لوتھڑا بنا کر جراثیم تمہارے جسم پر ڈال کر کسی نالی کے اندر ہم تمہیں کتوں کے حوالے کر سکتے آج زبان آئی ہماری قدرت کے بارے میں بولتے ہو میرے محمد کے بارے میں بولتے ہو آج آنکھ آئی انگریزی کتوں کے بارے میں دیکھتے ہو آج کان آئے ان کے نغمے سنتے ہو نہیں لہم قلوب اللہ قبونا بیہا ولہم آئین اللہ سرونہ بہا ولہم آذان آزان اللہ بیہا اولا کا کل میرے رب نے کہا کہ دل ہے سمجھتا نہیں کان ہے سنتا نہیں آنکھ ہے دیکھتا نہیں میرے رب نے کہا اولائی کا کل انام یہ چو پایوں کی طرح ہیں چار پائے کتے کے چار پائے سور کے لیکن میرے رب نے کہا وہ تو اپنے مالک کا فربان مانتے ہیں کتے کو ہڈی ڈالو وہ مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے گھوڑے کو چارہ ڈالو میدان جنگ میں اپنے جسم پر تیروں اور تلواروں کی بوجھاڑ کی پرواہ کیے بغیر کود پڑتا ہے ولادیاتی ربھا فلمغیرات سبھا میرے رب کو یاد آئی اتنی اس کے نام سے قرآن کے اندر قسمیں کھائی یہ اپنے مالکوں کی وفاداری کرتے ہیں ان لکنود تو اپنے رب کا نافرمان ہے الائی کا کلا نام بلحم حضل یہ جو باہر سے گئے گزرے ہیں یہ جو لوگ جو ہے تو اللہ نے فرمایا آخرت کی طرف اپنے دلوں کو موڑ دو میں تمہاری زندگی کا کفیل نہ ہم دیں گے صاف ہم دیں گے ہمارے دیتے ہوئے اللہ مان لما آبئی ولا موتی اے اللہ جسے تو دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو روکے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ کچھ نہیں کام آئے گی جو رو یہاں سنو اور پھر ذات کی عادت وہ کتے کی دم کی طرح جا کر پھر غلامی کرو یہاں سنو پھر شادیوں میں اپنا حرام زادگی دکھاؤ یہاں سنو اور پھر اپنی دکانوں کے اندر بیٹھ کر جھوٹی قسم کھاؤ ایک بادشاہ کے سامنے ایک نوکر کو پیش کیا گیا اور وہ غلام تھا کہ جسے سزا دینی تھی اس زمانے کے اندر بادشاہوں کے موڈ پر فیصلے ہوتے تھے بادشاہ اگر چاہتا تو اس کو آزاد کر دیتا بادشاہ چاہتا تو اسے پھانسی پر لگا دیتا تو بادشاہ کے سامنے جب اس غلام کو اس قیدی کو پیش کیا گیا تو اس غلام نے اس قیدی نے یہ کہا کہ آپ جس گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں یہاں بنا یہ گھوڑا اصلی ذات کا نہیں ہلکی ذات کا گھوڑا ہے اس گھوڑے پر سوار مت ہوئی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے علم کا اپنے جوہر کا اپنے کمال کا اس نے استعمال کیا ذات کی عادت کو چھوڑو مسلمان بن جاؤ کلو کے سری میں کاف کا پورے مسلمان اس میں راحت ہے مانو میری تم نے عذاب سے کمپرومائز کر رکھا ہے میں ثابت کروں گا کہ تم عذاب سے مصالحت کر چکے ہو خدا کے قہر سے ہاتھ ملا چکے ہو خدا کا قہر لپیٹ چکا ہے زندگی کی نعمتیں اور زندگی کے مزے اور زندگی کی آسائشیں ان منگلوں میں نہیں ہیں ان دولتوں میں نہیں ہیں خدا اور خدا کے نبی کے طریقے میں ہیں آ جاؤ آ جاؤ کل ہی سبیلی ادو اللہ یہ جو راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے یہ نبی کا راستہ ہے یہ حرمین شریف ہے ان کا راستہ یہ جنت کا راستہ یہ ریاض الجنہ کا راستہ کل ہی سبیلی یہ جنت آ جاؤ ادو میں بلاتا ہوں میں تمہیں آ جاؤ آ جاؤ دلحجہ کا میں قربانی دے کر اللہ سے قریب ہونے کا ثبوت دو اور ان ایام الحجہ کے اندر تقبیر تشریقات کے اندر سنتوں کی پابندی کرو خواتین کو جو ہے تقبیرات تشریقات کا پابند بناؤ اگلی جمعہ نوی ضلح جا بڑھتی ہے اس میں خاص طور سے یوم ارفا کا روزہ خود رکھو بچے جو رکھ سکتے ہیں عورتیں رکھ سکتے ہیں تاکہ اللہ کو پیار آ جائے اصل جو ذات کی عادت ہے ہر آدمی کیا میرے میں نماز کی عادت ہے میرے میں داڑھی کی عادت ہے میں امام میں خطیب میں لوگوں کو میرے اندر صرف ایک عادت کیا شراب پینے کی چوری کرنے کی چند ہر آدمی اگر ایک ایک گنا کرے گا تو یہ دنیا کا گناہوں سے نہیں بھر جائے گی ایک بادشاہ نے یہ کہا دلی کے اندر ایک بادشاہ تھا اس نے کہا کہ بھائی یہاں دودھ کی کمی ہو چکی ہے جن گھروں کے اندر بھینس گائے دودھ دینے والی ہیں رات کے اندر ایک ایک پیالہ دودھ آ کر وہ اس ہاؤس کے اندر ڈال دیں تو ہوا یہ کہ ہر گھر والے نے یہ سمجھا کہ نوت پر نو گھر والے دودھ ڈال رہے ہیں میں پیالہ ڈالے تو کیا ہوا اس نے ڈالا نوت پر آٹھ والے نے کہا کہ نوت پر نو آدمی میں ایک پانی کا پیالہ ڈالے تو کیا ہوا اس نے بھی ڈال دیا نوت پر سات والے نے کہا کہ نوت پر آٹھ آدمی جو ہے دودھ ڈال رہے میرے ایک پانی کے پالے سے ہاؤس تو گندا نہیں اب صبح میں بادشاہ نے جو دیکھا تو سراسر سو فیصد پانی تھا یہ دنیا گنا پہلی سب پہ بیٹھنے والا مسلح میں کرنے والا میں شادی میں حرام زادگی کر لوں سورج جو ہے شریف زادے کی کام حرام زادے کا میں کروں یہ کرے وہ کرے وہ کرے تو دنیا میں کوئی گنا سے بچے گا سارا ہوس گناہ سے بھر جائے گا ساری دنیا گناہوں سے بھر جائے گی ذات کی عادت چھوڑو تناک دو طلاق دو معصیت کو شیطان کے اوپر تھوکو شیطان کے اوپر پیشاب کرو فلموں کو چھوڑو دنیا کی زندگی کو چھوڑو مانو الادی سبیل ادو اللہ مانو نہیں مانو گے خدا بنوانے پر آئے گا تب بننا چاہو گے تو فروغ کی لات پڑے گی پر جو لات پڑی وہ آن آن اب تو تو مان رہا ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہا جہاں فلا یہ تو گھوڑا ہلکی ذات کا ہے بچنے کے لیے تو بادشاہ بجائے قید سے چھٹکارا دینے کے اسے کہا کہ چھٹکارا تو تجھے نہیں ملے گا تیرا جرم ایسا ہے بادشاہ نے کہا دو روٹیوں کا اضافہ کر دو دو روٹیاں ملتی تھیں اب چار روٹیاں ملنے لگی کہا ثابت اس نے ایسے کیا کہ تجھے کیسے معلوم یہ ہلکی صاحب کا گھوڑا ہے بادشاہ جہاں بنا اگر جان کی امان ہو تو اس گھوڑے کے پالن ہار کو گھوڑے کو پرورش کرنے والے کو بلاؤ گھوڑے کو پرورش کرنے والے کو بلایا گیا کہا کہ بھائی یہ تو کہہ رہا ہلکی ذات کا جہاں بنا اگر جان کی امان ہو تو ایک بات عرض کروں ہاں کہاں جان کی امان ہے کہو کہا اصل میں یہ ہے کہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں مر چکی تھی اور میں نے اسے جو دودھ پلایا پرورش کی تو ایک گائے تھی گائے کے دودھ سے اس کی میں نے پرورش کی بادشاہ بہت خوش ہوا کہا کہ تمہیں کیسے پتا لگا کہا کہ چارہ کھانے کے بعد ذات کی عادت کی طرح گائے کی طرح جگالی کرتا ہے گھوڑے کی طرح بہادری کی طرح یہ منہ اٹھا کر یہ بھاگ کر دوڑ کر کھاتا نہیں ہے یہ گائے کی طرح کھڑے ہوئے جو منہ ہلاتا رہتا ہے تو میں نے پہچان لیا اس کی ذات کی عادت خراب ہے تو پھر اس کے بعد ایک بادشاہ کا دربار کو لوگ الو پالتے تھے پرندے پاکتے پالتے تھے الو ایک لگا تو پھر یہ کہنے لگا خیری تاکہ قید سے رہائی ہو تو کہنے لگا کہ بادشاہ جہاں بنا اگر امان ہو جان کی ایک بات عرض کروں یہ ہلکی ذات کا الو ہے یہ جو ذاتیلا الو نہیں ہے پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے پالنے والے کو لاؤ تو پالنے والے کو لایا گیا تو اس نے یہی کہا کہ اس کی جو ہے بات اصل میں یہ ہوئی کہ میں جنگل کی سیر کر رہا تھا تو مجھے جنگل کے اندر ایک انڈا ملا اس انڈے کو لے آ کر جب مرغی نے انڈے دیے تو ان انڈوں کے ساتھ میں نے اسے سیکنے کے لیے رکھ دیا تو مجھے پتا نہیں تھا یہ انڈا کس کا ہے میں نے سمجھا مرغی کا ہے اتفاق سے یہ الو کا انڈا تھا تو مرغی کی پرورش میں مرغی کی باہوں میں اس الو کی پرورش ہوئی بادشاہ نے قیدی سے پوچھا کہ تم کیسے پہچانا کہا یہ ہر ہمیشہ گردن اٹھا کر مرغی کی طرح جو ہے یہ بانگ دینے کی کوشش کرتا ہے آواز دینے کی کوئی تو میں نے پہچان لیا یہ ہلکی ذات کا مرغا ہے بات تھی گھوڑے کی اور بات تھی الو کی یہاں تو چل گئی اور دو دو روٹیاں چھ اسے مل گئی دو اتنی روٹیاں دو اس کو گھوڑے کی روٹیاں اور دو اس کو الو کی روٹیاں مل گئی میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی کہ غزوہ قندق کے موقع پر ایک صحابی نکل کر چلے گئے اور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو بیابان تھا اور جنگلی علاقہ تھا وہاں درخت کے نیچے ان کو ایک صاحب ملے اور وہ صاحب نے ان کی مہمان نوازی کی قاتل توازو کیا فرمایا کہ تم بھٹکے ہوئے مجاہد ہو غازی ہو اور ان کو کھلایا پلایا اور کہا کہ اس گھوڑے کو جو ہے اس رسی سے کو اس کھوٹے سے باندھ دو باندھ دیا اور اس کے بعد اپنی رام کے اندر انہیں سلا لیا اور میں نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے حکمہ کی حکمت اور دنیا بھر کے اوخلا کی عقل اور دنیا بھر کے سمجھداروں کی سمجھداری لا کر بھی خبر سے کوئی باپ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا اس مسئلے یہ مسئلہ چونکہ بہت قیمتی ہے یہ کنوان ان قریب ہم لانے والے ہیں کہ دو ہزار بارہ میں دسمبر میں قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی یہ جو چرچے چل رہے ہیں انشاءاللہ اس عنوان کو بغیر بتائے کے لائیں گے آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ دوست احباب کو لاتے رہیں اور عنوان کا انتظار کرتے رہیں اسی عنوان کے ساتھ یا اس سے آس پاس ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے یہ وہ نہیں ہے جو سن رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ صحابی نے جو ہے وہ کھایا صحابی نے پیا اور صحابی نے اپنے گھوڑے کو کھوٹی سے باندھا اور ران پر سوئے پھر بھی سوچو اور سمجھنے کا سمجھ یہ ایام دلحجہ قیمتی ایام ہے قیمتی راتیں ہیں اللہ سے مانگ کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرو جو سن رہے ہیں وہ نہیں ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے یہ عجیب معاملہ ہے جو الگ دنیا کا ہے یہ مسئلہ ایسے ہی ہم موقوف رکھیں گے پھر کبھی بیان کریں گے بات الو کی تھی دو روٹیاں مل گئی بات گھوڑے کی تھی دو روٹیاں مل گئی آگے چل کر بادشاہ جنگ میں جا رہا تھا ہاتھی پر سوار ہوا تو یہ کہنے لگا قیدی جہاں پناہ بادشاہ آپ ہلکی ذات کے ہیں اب پورے جو فوجی تھے اب وہ کہا کہ اس نے اپنی موت کو بنا لیا ہے اور یہ اپنے انجام مہادشاہ کو اگر کوئی کہے کہ بادشاہ جہاں بنا ہلکی ذات کا ہے الو کو کہا بادشاہ نے انعام دے دیا گھوڑے کو کہا بادشاہ نے انعام دے دیا بادشاہ کو کوئی کہے گا کیا انعام دے گا قیدی نے بادشاہ کو ہلکی ذات میں پہچانا تھا جو واقعہ آپ نے سنا اسی واقعے میں اس کے ہلکی ذات کا ثبوت ہے اور اس کی دلیل ہے اور یہ واقعہ ہمارے علماء نے اس لیے بیان کیا کہ آدمی اپنے ظاہر کو تو بدل سکتا ہے داڑھی رکھ سکتا ہے پیشانی پر نماز کا گٹا لا سکتا ہے پنج وقت اللہ مزید کی طرف قدم بڑھ سکتے ہیں جو ذات کی عادت ہے جورو کی غلامی جو ذات کی عادت ہے اولاد کا پیشاب پینا جو ذات کی عادت ہے دولت کی پوجا کرنا جو ذات کی عادت ہے عمارت کی پوجا کرنا وہ ذات کی عادت نہیں جاتی قیدی نے ثابت کیا اصل اگر وہ دو چیزوں کو ثابت نہ کرتا الو کو پالتو انڈے مرغی کے باہوں میں اگر پلنا ثابت نہ کرتا اور گھوڑے کو گائے کے دودھ کی پرورش کو ثابت نہ کرتا تو پہلے ہی لمحے بادشاہ اس کا سر قلم کر دیتا اب لوگوں پر یہ دو چیزیں بول کر اس نے اعتماد کو یقین کو جیت لیا کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں الو کے بارے میں کہا تو سچ کہا گھوڑے کے بارے میں کہا تو سچ کہا اب بادشاہ بھی ہلکی ذات کا ہے یہ اونچی ذات کا نہیں جو سنا واقعہ اسی میں راز موجود ہے اگر راز سمجھ میں نہ آئے انشاءاللہ اگلی جمعہ اس راز پر سے پردہ اٹھائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس اچرے کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت حضرات قربانی اس ایام کی بڑی قیمتی عبادت ہے بہت سارے حضرات جو ہے قربانی نہیں دے سکتے اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ہر فرض ہر انسان ہر نفس اپنی جانب سے جس پر فرض نہیں ہے واجب قربانی اس پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے جس کے پاس اپنے ضروریاتی زندگی کے علاوہ یعنی اپنے اصلی مکان کے علاوہ کوئی اور مکان ہے ایک سواری کے علاوہ کوئی اور سواری ہے ضروریات زندگی کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی قیمت چھ سو چالیس پر چار گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے یعنی تقریباً بارہ ہزار پندرہ ہزار روپے کی قیمتیں قیمت کی چیزیں کس گھر میں نہیں ہیں ضروریات ٹی وی ہے کیا یہ ضروریات زندگی ہے ایل سی ڈی ہے فریج ہے ہے کیا یہ ضروریات زندگی ہے اور گھریلو جو برتن چھوڑ کر بڑے بڑے مٹکے اور بڑے بڑے جو ہے وہ شادی بیاہ کے اندر استعمال ہونے والے برتن کیا یہ ضروریات زندگی ہے تو صدقہ فطر جس پر واجب ہے قربانی اس پر واجب ہے بہت سارے لوگوں پر غریبوں پر قربانی واجب ہے لیکن وہ ادا کرنے شکلیں نہیں کوئی ہزار کماتا ہے کوئی دو ہزار کوئی تین ہزار ہم بڑی مشکل سے نیپال کے بہار کے علاقے کا بارڈر کے علاقے کا دورہ کر کر وہاں دیکھ کر آئے ہیں یہ جو ہے کوئی کمانے کا بزنس کی بات نہیں ہے وہ قیمت زیادہ رکھ رہے تھے ہم نے کہا کہ آپ پانچ سو روپے ایک حصہ رکھیں گے جانور زیادہ خریدیں گے اور جانور اس علاقے کے اندر جانور کی قیمت کم ہے اور اس علاقے کے اندر جانور آسانی سے دستیاب ہیں ہر فرض تاکہ اس فریضے سے سبک دوشی حاصل کر سکے اور جس پر فرض نہ ہو کم سے کم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آقا کی طرف سے پانچ سو روپے ایک چھوٹے ٹرافک کے کیس میں گاڑی پھنس جائے پانچ سو روپے چھوٹی رقم ہے سر درد پیٹ درد فلو بیماری کھانسی سردی کو نرسنگ ہوم جائے پانچ سو روپے چھوٹی چیز ہے عورت کے نیچے اوپر کے پیٹ کا درد ہاسپٹل میں پانچ سو روپے معمولی چیز ہے میں بہت کوششوں کے ساتھ سو فیصد سچائی کے ساتھ ہمارے رہنے والے ان مختلو میں دو صاحبان ہیں ایک صاحب جو باہر کتاب بھیجتے ہیں تنویر اور ایک صاحب ہیں سلمان یہ دونوں حضرات کو ٹکٹ دے کر اس علاقے میں بھیجا جا رہا ہے انسان ہے خیانت آ سکتی ہے پیسہ دیکھ کر بدل سکتا ہے جتنے حصے لکھے جا رہے ہیں کیا اتنے جانور کٹ رہے ہیں کیا اتنے حصے دیے جا رہے ہیں دو مشاہد بھی بھیجے جا رہے ہیں صرف یہ ہے کہ چمڑا مدرسے کو ملتا ہے گوشت قریبوں کو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہر مسلمان اس سے فیضیاب ہو سکے کوئی اس سے غریب بھیک بننے والا بھی پانچ سو روپئے اگر وہ چاہے جگاڑ کرنا چاہے اور ہماری مری ہوئی والدہ ہمارے مرے ہوئے باپ اگر انتقال کیے ہوئے ہوں آج ہم ان کو کچھ نہیں کر سکتے نہ کھانا دے سکتے ہیں نہ خبر میں پنکھا جھیل سکتے ہیں لیکن حدیث میں فرمایا مرحومین کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے چھوٹی رقم کے اندر اللہ تو قربانی کا ثواب قربانی کا دیتا ہے وہ پانچ سو میں ہو وہ پانچ لاکھ کے اندر ہو ایک قربانی تو ایک قربانی ہے تو اس لیے والدین کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہماری مائیں ازواج متحرات کے نام سے امت کی شاہانہ شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ جتنا دولت ہو یہاں لٹاؤ اور اپنی ارمان یہاں پورا کر سکتے ہو اب ڈیڑھ ہزار ہے دو ہزار ہے وہاں ارمان پوری نہیں ہو سکتی یہاں ارمان آرام سے پوری ہو سکتی ہے دل کی بھڑاس نکال نکال کر جیسے شادی کی محفلوں میں کتوں کا ناچ ناچ کر طرح طرح کے کھانے رکھتے ہیں یہاں تم ارمانے نکالو فل تنا فصیل یہاں آگے بڑھ کر جو ہے یہ کرو سو فیصد سچا معاملہ ہے عبادت کا معاملہ ہے انشاءاللہ ہماری آفس میں اور باہر بھی وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور عید کے دنوں تک بھی ہم نے ان کو یہاں پر بلایا ہوا ہے ضرور ہر فرق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نکالے اور جو صاحب حیثیت ہیں وہ قیمتی بک یا قیمتی گائے نکالے اور اپنا حصہ ان پانچ سو روپے والے حصے کے اندر نکالے یہ ہماری تمنا خواہش ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کی برکت رحمت نازل فرمائے آمین واقردان الحمد للہ رب اللہ